مختصر دو چار باتیں جو میرے بزرگوں سے منقول ہیں میرے اکابر سے منقول ہیں میرے بڑوں سے منقول ہیں میں انہی باتوں کو نقل کر دیتا ہوں یہ ہمارے سال کا آغاز ہے ہمارا سال شروع ہوا قریباً سمجھیے کہ آپ کی تعلیم کو ایک مہینے کے قریب ہو گیا اللہ کرے کہ ہمارا آغاز بھی اچھا ہوا ہمارا اختتام بھی اچھا ہو آغاز بھی صحیح ہوا اختتام بھی اچھا ہو میں آج آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جس ادارے میں آئے ہیں وہ ادارہ بہت ہی سہولتوں والا ہے یا تمہیں کھانا بہت اچھا ملے گا یا تمہیں رہنا بہت اچھا ملے گا یہاں تمہیں اساتذہ بڑے اعلی درجے کے ملیں گے یہاں تمہیں تفریح کی ایک جگہ ملے گی یا تمہیں کھیلنے کی ایک جگہ ملے گی یا تمہارے لیے سارا نظام میں اس میں سے کوئی بات نہیں کروں گا یہ ساری باتیں ہیں یہاں کھانے کا نظام بھی بہت معقول رہنے کا نظام بھی بہت معقول اساتذہ کا نظام اور آپ کی تعلیم و تربیت کا نظام بھی بہت اعلیٰ یہ ساری باتیں اپنی جگہ یہاں ہیں اس میں کسی بات پر کلام کرنا ہی نہیں ہے میں آپ کو ایک بات اور کہوں گا وہ یہ کہ آپ کی یہ اساتذہ کرام یہ تھام لیں کہ مجھے ان میں سے ایک کو امام غزالی بنانا ہے اور ایک کو راضی بنانا ہے اور ایک کو فلاں اور ایک کو فلاں بنانا ہے اور ایک استاذ نے سارے اساتذہ یہ تھام لیں یہ پورا عملہ جو آپ کے اوپر لگا ہوا ہے یہ تمام اساتذہ یہ تھام لے کہ مجھے اس کو غزالی بنانا ہے اور آپ پر رات دن کی محنت شروع کر دیں اور اپنا سارا وقت آپ پر لگا دیں پھر بھی آپ غزالی نہیں بن سکتے بات بہت صاف سنیں سارے اساتذہ کے عزم و ارادہ اور سارے اساتذہ کی آپ پر محنت اور آپ کے متعلق یہ ارادہ کہ مجھے اس کو بڑا امام بنانا ہے ان کے سارے عزائم سارے ارادے ساری محنتیں ساری کاوشیں ساری کوششیں ان تمام کے باوجود یہ آپ کو راضی غزالی کچھ نہیں بنا سکتے جب تک کہ آپ کے اندر کا عزم نہ ہو یہ ہے بنیادی بات جب تک کہ آپ کے اندر کا عزم اور ارادہ نہ ہو وہاں تک اساتذہ کی محنت آپ کو راضی اور غزالی نہیں بنا سکتی آپ اپنے اندر عزائم پیدا کیجئے آپ اگر اپنے اپنے باپوں سے نصبن اولاد ہو تو آپ کے آبا و آزداد علمی اعتبار سے کچھ لوگ ہیں آپ علمی نصب کے اعتبار سے ان کی اولاد کون سمورا ابن جندب رضی اللہ تعالی عبید بن ابی وقاص یہ میں ان نوجوانوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جو صحابہ میں تھے عبید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی طلحہ بن القما رضی اللہ تعالی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد دور تابعی کے وہ اعلی درجے کے ائمہ کبار بزرگان دین محدثین مفسرین اور ان کے علاوہ ہر دور میں بننے والے اکابر ائمہ آپ علمی نسب اور نسل کے اعتبار سے ان کی اولاد ہو وہ بنے ہیں اپنے عزائم پر وہ بنے ہیں اپنے ارادوں پر انہوں نے جب اپنے عزائم کو مضبوط کیا اپنے ارادوں کو مضبوط کیا آپ پڑھ لیجئے ان محدثین کے حالات کو آپ نے اپنے اساتذہ کرام سے مقدمات میں آپ نے سنا ہوگا بخاری شریف کے مقدمے میں ترمیدی شریف کے مقدمے میں مسلم شریف کے مقدمے میں ابو داؤد شریف کے مقدمے میں کہ ان محدثین نے جب یہ تھام لیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو محفوظ کرنا ہے مضبوط حفظ کرنا ہے تو ان کے پیچھے اساتذہ کی محنت نہیں تھی ان کی اپنی ذاتی محنتیں تھیں ان کے اپنے اسفار تھے بخاری کے باب میں لکھا ہے کبھی بسرا کبھی کوفہ کبھی شام کبھی حجاز یہی تمام عیم محدثین کے بعد میں لکھا کہ ان لوگوں نے عجم و عرب کے دورے کیے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا اور عزائم کی پختگی کے ساتھ محنت کو اپنے گلے میں باندھ لیا اور دوڑ لگائی تو حق تعالی شانہ نے ان کو زمانے کا امام بنایا تمام محدثین مفسرین فقہا اور اس کے بعد آج تک جتنے بڑے بنے ہیں ان تمام کی زندگی میں آپ کو یہی ملے گا کہ ان کے اپنے عزائم تھے اپنے ارادوں کی پختگی تھی ان کی اپنی محنتیں اور کاوشیں تھی ان کی اپنی جد و جہد تھی جس کے نتیجے میں وہ کچھ بنے میں آپ کو پھر صاف صاف کہہ دیتا ہوں کہ آپ کے یہ تمام اساتذہ مل کر آپ کو راضی غزالی اور حسین احمد مدنی اور محمد قاسم نانوتوی اور علیم یا ندوی یا ان میں سے کسی بھی بڑے کا خواب دیکھ کر آپ کو بڑا بنانا چاہیں اور آپ کی محنت پر لگ جائیں ساری ان کی محنت اور کاوشوں کے باوجود آپ نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ کے اپنے عزائم نہ ہو اپنے ارادے نہ ہو اس لیے پہلا کام آپ کو اپنا عزم اپنا ارادہ کہ مجھے ایک بڑا عالم بننا ہے اور یاد رکھو آپ آج کے ہلال ہو کل کے بدر کامل بنو گے ہلال جو نکلتا ہے نا پہلی تاریخ کا چاند بہت باریک ہوتا ہے بہت پتلا ہوتا ہے اب کوئی کہ ہے یہ تو باریک سا ہے پتلا سا ہے اس پر کیا مسئلہ ہوگا بہت ہلکا سا یہ تو چاند ہے نظر بھی نہیں آتا تو ایسا کہنے والے کو یوں کہا جائے گا تجھے کیا پتا کہ اس پر تو مہینوں کے تاریخ کے سارے دار و مدار ہے یہ طلوع ہوا تو اسی پر مہینے کا مدار یہ طلوع ہوا اس پر تاریخ کا مدار یہ طلوع ہوا اس پر عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا مدار یہ طلوع ہوا اسی پر رمضان کا مدار یہ طلوع ہوا اسی پر حج کا مدار یہ باریک سا چاند جس کو تو نے معمولی سمجھا اسی پر ساری تاریخوں کا مدار ہے آپ ہلال ہو ابتدا میں ہو لیکن آپ اپنی ذات کو معمولی نہ سمجھیں آپ پر ساری امت کا مدار ہے ساری امت کا آپ پر مدار ہے امت کے بننے اور بگڑنے کے مسائل سارے علماء سے منسلک ہیں علماء کا بننا اور بگڑنا یہ عوام کے بننے اور بگڑنے مسائل کو حل کیا کرتا ہے اور یہی ہلال یہی پہلا چاند ترقی کرتا کرتا بدر کامل بن جاتا ہے ساری کائنات کو روشن کر دیتا ہے آپ بھی ترقی کرتے کرتے علم کے باب میں بدر کامل بنو گے اور ایسے بدر کامل بنو گے کہ جیسے وہ چودہویں رات کا چاند ساری کائنات کو رات کے اندھیرے میں روشن کر دیتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی یہ آج کا ہلال محنتوں کے نتیجے میں عزم کے نتیجے میں پختہ ارادوں کے نتیجے میں اپنی لگن اور دھون کے نتیجے میں اپنے آپ کو کھپانے کے نتیجے میں اپنی جد و جہد کے نتیجے میں اللہ آپ کو بدر کامل بنائے گا وہ چاند رات کے اندھیرے میں دنیا کو روشن کرتا ہے آپ کا چاند بدر کامل بن کر کفر زلالت گمراہی اور بدت کے اندھیروں میں اس کائنات کو دین سے روشن کرے گا علم سے روشن کرے گا شرط یہ ہے آپ اپنے عزائم کو مضبوط کر لیں اپنے ارادوں کو مضبوط کر لیں اپنا ایک پختہ ارادہ لگا لیں کہ مجھے کچھ بننا ہے دیکھو ایک بات مجھے یاد آئی حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کہ مرید باصفا شاہ وسی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے نام سنا ہوگا شاہ وسی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ شاہ وسی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی بہت بڑے آدمی بعض مرتبہ ہم شاہ وسی اللہ صاحب خود سا سر رہو ٹھیک ہے لیکن بعض مرتبہ بول دیتے ہم نفر اللہ مرکز ہو حضرت کا تو مرکز ہی نہیں ہے مطلب رسول اللہ صاحب تو کہتے ہیں نور اللہ مرکز حضرت کا مرکز ہی کہاں ہے حضرت تو حد سے تجیب لا رہے تھے اور پانی جہاز سے آ رہے تھے اور سمندر ہی میں انتقال ہو گیا تھا تو وہاں اتار دیے گئے تھے سمندر ہی میں شی اللہ صاحب سر رہو کا ایک ملفوظ ہے حضرت نے فرمایا حضرت خاموش بھی رہتے تھے حضرت نے فرمایا کہ جس کو میرے سکوت سے فائدہ نہ ہوا اس کو میرے بولنے سے بھی فائدہ نہیں ہوگا بہت کام کی بات یہ آپ اپنے اساتذہ سے سمجھ لیں اس جملے کو ہمارے تو شیخ رحمت اللہ علیہ کے وہاں بھی باقاعدہ کوئی تقریریں نہیں ہوتی تھی حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ کے وہاں جو حضرت کی خانقاہ میں رہے ان کو پتا ہوگا حضرت کے وہاں کوئی تقریر وقریر نہیں ہوتی تھی حضرت اکثر خاموش رہتے تھے کبھی کوئی جملہ بول دیا کبھی کوئی حدیث کی بات آ گئی تو کچھ بول دیا ہمارے ادر شیخ کے وہاں بھی ادر شیخ یونس صاحب کے وہاں بھی اثر کے بعد کی مجلس میں کوئی تقریر وقریر نہیں حضرت چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں مجمے کو کہہ رہے ہیں درو شریف پڑھو بس درو شریف پڑھو کبھی کوئی بات یاد آ گئی تو اثر سے مغرب تک میں بڑی مشکل سے دو باتیں عرض فرماتے ہیں اگر ان دو باتوں کو ملایا جائے تو شاید دو منٹ کی ہوگی ہمارے اکابر کے وہاں ایسا مزاج نہیں تھا اس کو فرمایا کہ جس کو میرے سکوت سے فائدہ نہ ہوا اس کو میری باتوں سے میرے کلام سے بھی فائدہ نہیں ہوگا تو شاہ وسی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت اقدستانوی رحمت اللہ علیہ سے ایک بات نقل فرمائی بہت اہم بات ہے فرمایا کسی نے ہمارے حضرت سے یہ پوچھا یعنی حضرت اقدستانوی رحمت اللہ علیہ سے یہ پوچھا کہ حضرت نمازوں میں خیال بہت آتا ہے ہم بھی شکایت کرتے ہیں کہ نمازوں میں خیال بہت آتا ہے دیکھو ایک بات یاد رکھو عزیز بچوں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک ان شیطان داسم اللہ کل بھی ابن آدم ادا ذکر خنسا و ادا غفلا وس وس جاسم کس کو بولتے ہیں ہم یہ قادے میں بیٹھتے ہیں نا نماز میں قادے میں اس کو کہا جاتا ہے جاسم بے شک شیطان اولاد آدم کے قلب پر دو گتنے ڈال کر بیٹھتا ہے اگر انسان ذکر کرتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے کھنسا شیطان ہٹ جاتا ہے اور اگر ذکر نہیں کرتا غافل ہوتا ہے تو قلب میں وسوسے ڈالتا ہے یہاں سے ایک بات اور معلوم ذکر کا ماحول بہت ضروری بہت ضروری بہت ضروری عزیز و ذکر کا ماحول بناؤ مزاعلوم سہارنپور میں اشتراک ہوا طلبہ نے اسرائی کر دیا مدرسہ کچھ دنوں بن رہا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے فرمایا کہ حضرت نبی کے دسترخان پر بیٹھنے والے بھی ایسا کرتے ہیں یہ توڑ فور مدرسے کا یہ نقصان جس کو مہمانان رسول کہا جاتا ہے وہ بھی ایسا کرتے ہیں یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے چلو وہ تو سمجھ میں آتا ہے کالجوں میں ہوتا ہے سمجھ میں آتا ہے مدارس میں پڑھنے والے طلبہ بھی ایسا کرتے ہیں حضرت شیخ نے فرمایا جملہ حضرت نے فرمایا جب سے مدرسوں کی روح ختم ہو گئی تب سے مدارس مردہ ہو گئے اور مردہ چیزوں کی لاشیں پھٹ جاتی ہے فرمایا حضرت مدارس کی روح کیا ہے فرمایا اللہ کا ذکر بہت کام کی بات یاد رکھو ایک وقت تھا کہ دارالعلوم دیوبند کا دربان دربان صبح چار بجے دارالعلوم میں قدم رکھو تو دارالعلوم کے دربان سے لے کر شیخ الحدیث تک سارے کے سارے صبح چار بجے تحجد پر کے اللہ کا ذکر کرتے تھے آج دربان کا ذکر تو درکنار ہم علماء نے بھی اللہ کا ذکر چھوڑ دیا بہت بڑا المیہ ہے بہت بڑا المیہ بہت بڑا المیہ ہے اور شیطان ہم کو دھوکہ کیا دیتا ہے پھر معاف فرمائے ہم اپنے ہیں اس لیے شیطان ہم کو کیا دھوکہ دیتا ہے فضل العالم علی العابد کا فضلی الا ادنا کم او ہو حدیث تو عالم کے پاس تو شیطان اسی راستے سے آتا ہے نا عالم بن کر آتا ہے عالم کے پاس عالم بن کر آتا ہے پھر ہم فوراً حدیث پیش کرتے ہیں ہاں ہمارا مقام تو عابد کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے نبی کا مقام ادنا کے مقابلے میں او نہیں دیکھا وہ حدیث کہ ایک عابد رات میں ہزار رکعت پڑتا ہے اور ایک عالم ایک مسئلہ مستمبت کرتا ہے ہاں، ہاں، ہاں۔ کیسی تعویلات ہماری یہ تعویلات ہے تعویلات خود ان روایتوں پر غور کرو گے تو یہ تعویلات باردہ ہے ہم علماء سے متعلق قرآن نے یوں کہا انما اللہ من عبادی العلماء اللہ سے ڈرنے والے تو کون ہے بھائی علماء ہے اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں اب جب اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں تو اللہ کی خشیت اللہ کا خوف جس کے پاس ہوگا وہ اللہ کا ذکر کرے گا یا نہیں وہ عمل کرے گا یا نہیں وہ کبھی نمازوں کو چھوڑے گا وہ تسبیحات کو چھوڑے گا نہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا علم کی تعریف فرمایا لئی سل علم بے کثرت روایات علم بہت ساری روایتوں کو محفوظ کرنے کا نام نہیں ہے علم نام کس کا ہے فرمایا انما العلم نور ان اللہ تبارک شاء یہ ایک نور ہے اللہ جس کے دل پر چاہتا ہے ڈالتا ہے دیکھو میں اپنے گھر کی ایک بات بتاؤں محفوظات حدیث کا سلسلہ مدرسوں میں چلا ہے بہت اچھا طریقہ روایتیں یاد کرنا دو سو روایت تین سو روایت بہت اچھا بہت اچھا لیکن جس نے تین سو روایت یاد کی برا تو نہیں مانو گے تین سو روایتیں یاد کی زبانی ماشاء اللہ اور جب مسابقہ ہوا تو اس کا پہلا نمبر بھی آیا کہ تین سو روایتیں لیکن وہی شام کو اثر کی نماز نہیں پڑھتا اب بتائیے اس کا روایت پر امر رہا یہ تین سو روایتیں محفوظ کی اور عمل نہیں ہوا تو جس علم نے عمل کو دعوت نہیں دی وہ علم نہیں ہے وہ معلومات ہے علم نہیں اسے علم نہیں کہتے علم عمل کو دعوت دیتا ہے اور جب عمل کرتا ہے تو علم باقی رہتا ہے عمل نہیں کرتا تو علم رخصت ہو جاتا ہے تو اب تین سو روایتیں محفوظ ہوئی اور میں نے خود عمل نہیں کیا اس پر ان تین سو روایتوں میں نماز کی بھی تو روایت ہوگی مابین مابین والکافر الفرق بین المان والکفر ولقفرسلح روایت یاد کی ہوگی پھر نماز کے مقامات فضائل مناقب کی روایتیں بھی یاد کی ہوگی اور نماز نہیں پڑھی اس نے تو بتائیے اس کی تین سو روایتوں پر اس کا عمل رہا نہ بہت اچھا طریقہ لیکن اس کے ساتھ عمل عمل کے بغیر زندگی ناکام ہے اور یہ کہنا کہ میں تو بہت کتابیں دیکھتا ہوں بہت محنت کرتا ہوں بہت مطالعہ کرتا ہوں اس لیے میں ذکر کم کرتا نہیں کرتا تو ہمارے اکابر کی زندگی پر ہیں وہاں تو حال یہ ہیں کہ وہ دن میں تعلیم و تعلم میں مشغول ہیں اور رات میں مسلح پر ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حالات میں نہیں پڑھا کہ وہ تو ایک روایت کو اپنی کتاب میں جگہ دینے پر بھی دو رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اپنی کتاب میں جگہ دینے پر دو رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو جس علم کے ساتھ عمل ہو وہ علم علم ہے اور جس علم کے ساتھ عمل نہیں وہ معلومات ہے ذکر کا ماحول بناؤ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی معلم ہو سکتا ہے نہ کوئی مبلغ نہیں آپ سے بڑھ کر کوئی دائی نہیں آپ سے بڑھ کر مشغولیتوں والا چلو ہماری مشغولیت کتنی ہے آپ کی مشغولیت پڑھنا میری مشغولیت کیا ہے پڑھانا اچھا میرے پڑھانے میں میں نے کتاب دیکھی مدرسے میں آیا کتاب پڑھ دی ہو گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت کتنی تھی کتنی مشغولیت غیر مسلم وفود آ رہے ان کو دعوت ان کو باتیں بتانا اسی کے ساتھ لوگوں کے مسائل کو حل کرنا موضع قضا پر بیٹھ کر فیصلے کرنا امت کی ضرورت کو پورا کرنا بادشاہوں کے وفود آ رہے ہیں ان کے ساتھ ملنا میدان جہاد گرم ہے اس کے لیے مسائل کو حل کرنا اور اسی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اور مسائل اور ان تمام مسائل کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دن میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور رات میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا ہم نے تعویل اور رکھی ہے کہ ہم تو مولوی ہیں اس لیے ذکر کی ضرورت نہیں کیا تعویل کر رکھی ہے ہم نے اور پھر اس پر دلائل پیش کرتے ہیں فضل العالم العابد کا فضل اللہ کو دھوکا ہے دھوکہ خدا پاک کی قسم دھوکا ہے ذکر کا ماحول بناؤ جس بزرگ سے آپ کو نسبت ہو جس شیخ سے آپ کو نسبت ہو جس سے آپ کو نسبت ہو ان سے بیت ہو اور اپنے ذکر کا ماحول بناؤ آپ کے اساتذہ کی رہبری میں بیٹھ کر ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر ذکر کرو ان کے ساتھ کچھ دیر کا میرے حضرت کا فرمان ہے کوئی سالک سلوک کے راستے کو طے نہیں کر سکتا ذکر کے بغیر بغیر ذکر کے کوئی سالک سلوک کے راستے کو طے نہیں کر سکتا آپ بتائیے ہم نے کتنا ذکر اللہ کا کیا اور ہم خود حدیث بیان کرتے ہیں لوگوں کو کہ ذکر کرنے والا دل زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے ترمیدی شریف کی روایت ہے تو ذکر کا ماحول بنائیں اس سے ہمارے دلوں کی کسافتیں دور ہوگی گلازتیں دور ہوگی تعلق مع اللہ پیدا ہوگا جس کا ذکر بار بار کرتے ہیں دلوں میں بس جاتا ہے میں اللہ کا ذکر بار بار کروں گا اللہ بھی میرے دل میں بس جائے گا تو خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عبدالثانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت میں نماز پڑھتا ہوں تو خیالات بہت آتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ ہمارا دل جو ہے نا قلب یہ ایک روڈ ہے روڈ میں کہتا ہوں ہائی وے روڈ ہے چلو میں اس پر ایک لفظ بنا دوں ہائی وے روڈ ہے اور روڈ پر اچھی گاڑیاں بھی چلتی ہے اور خطارے بھی گزرتے ایسی گاڑیاں بھی جاتی ہیں جو خطارے ہوتے ہیں اور شاندار گاڑی بھی جاتی ہے تو قلب پر روڈ پر ہر طرح کی گاڑی چلتی ہے ہمارے دلوں پر بھی ہر طرح کے خیالات چلیں گے اچھے بھی برے بھی فرمایا برے خیالات کی طرف توجہ نہ کرو سید باندھ لو یعنی اللہ اکبر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ سید باندھنے کا مطلب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ خیالات خود بخود دور ہو جائیں گے اور اگر خیالات دور کرنے کے پیچھے پڑو گے تو خیالات اور آتے جائیں گے اور نماز خیالوں کی نظر ہو جائے گی بہت کام کی بات حضرت نے بتائی اور اس کو مثال سے سمجھایا حضرت نے فرمایا کہ ایک کشتی جو ہے کشتی اب وہ کشتی سمندر میں ڈالی یا آج کل چلو اسٹیمر ہے پانی جہاز اسٹیمر کو سمندر میں ڈالا اب وہ کپتان اور ملہ یہ سوچتا رہا کہ سمندر کی موجیں بہت آ رہی ہے جب موجیں بند ہوگی تب میں اپنی اسٹیمر کو لے کر چلوں گا تو کبھی وہ اسٹیمر لے کر چل پائے گا مر جائے گا لیکن اسٹیمر لے کر نہیں چلے گا اس لیے کہ موت تو ختم ہو ہی نہیں سکتی فرمایا خیالات کی موجیں تو چلتی ہی رہتی ہے سمندر کی موجوں میں اسٹیمر کو چلا لو اور منزل متعین کر لو موجیں ٹکرا کر خود ختم ہو جائے گی اور تو مقام پر پہنچ جائے گا اللہ اکبر کہہ کر اپنے نماز کے جہاز کو ڈال دو اور اللہ کو سیدھ بنا لو اور متوجہ ہو جاؤ خیالات خود بخود کل بسے ٹکرا کر ختم ہو جائیں گے میں نے یہ مثال اس لیے دی یہ دشا وسی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ ہمیں طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں پڑھ کر کیا کروں گا فلا ہے فلاں ان خیالات کی طرف توجہ نہ کرو عزم و استقلال کے ساتھ ارادے کی پختگی کے ساتھ حصول علم میں لگ جاؤ آج آپ ہلال ہو کل کو اللہ آپ کو بدر کامل بنا دے گا اور اس کے لیے بھائی محنت شرط ہے محنت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا میں نے بتایا سارے اساتذہ مل کر تمہیں راضی اور غزالی بنانا چاہے تم نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہارے اپنے ارادے نہ ہو اپنے ارادوں کو مضبوط کر لو محنت میں لگ جاؤ دوستیوں سے اپنے آپ کو بچا لو گھومنے پھرنے سے اپنے آپ کو بچا لو دوستیوں سے الگ کر لو کتاب کو اپنا دوست بنا لو اور اسی میں محنت ذوق شوق کے ساتھ داخل ہو جاؤ ان شاء اللہ اللہ تمہیں زمانے کا امام بنائے گا اس کے لیے ضرورت ہے پہلے بنیادی محنتیں نحو پر صرف پر یہ بنیادی محنتوں کی بہت ضرورت ہے عموماً ہمارے بچے محنت نہ کرنے کی بنیاد پر بڑی کتابوں میں پہنچنے کے بعد عبارت نہیں پڑھ پاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی علوم پر محنت نہیں کی تو نحو پر صرف پر فصاحت و بلاغت پر منطق کی کتاب پر ان سب پر محنت کر اب تو وہ ساری مشکل کتابیں ہی نکل گئے ہمارے مدرسوں سے ہے ہی نہیں وہ مشکل کتابیں وہ عیسا گوجی بھی نہیں رہی اور فلاں بھی نہیں رہی ہمارے ایک ساتھی تھے وہ کہتے تھے عیسا گوزی نہیں عیسا گوجی ہے تو نہ وہ رہی نہ بیزاوی رہی اور نہ اس کے علاوہ سلم رہی نہ فلاں وہ ساری کتابیں ہی نکال دی اب تو اب تو آسان ترین نصاب ہے ہمارا حالانکہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جو نصاب جو نصاب بنایا تھا اس میں یہ ساری کتابیں تھیں لیکن اب بھی ہم ان کو یہی کہتے ہیں درس نظامی ارے بھائی چلو درس نظام ہے حالانکہ وہ ساری کتابیں جو ہماری استعداد کو بنانے والی تھی وہ ساری تو نکال دی سمجھ میں نہیں آتا سمجھ میں نہیں آتا سمجھ میں نہیں آتا کر کے ساری کتابوں کو نکال دیا لیکن جو کتابیں ہیں آسان بھائی نغ امیر آسان ہے کہ نہیں اب اس کو بھی اگر آپ سمجھ نہیں پاؤ گے تو اور کون سی آپ کے لیے لائی جائے اور مجھے تو افسوس ہوا اس وقت جبکہ ایک صاحب نے میرے پاس دو شرح بھیجی کس کی شرح بھیجی ایک تو وہ فارسی میں کتاب ہے عربی فارسی جملوں کی کتاب ہے نہیں کوئی اور کتاب ہے اس کی شرح لکھی اور دوسری قصص النبین کی شرح لکھی اور میرے پاس بھیجی کہ آپ اس پر تقریض لکھ دیں تو میں نے تقریض میں ایک جملہ لکھ کر بھیجا میں نے کہا مل صاحب آپ نے مجھ کو اس لائق سمجھا کہ میں اس پر تقریض لکھوں میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے ان کتابوں کی شرح کر کے درو سے فارسی درو سے فارسی آپ نے ان کتابوں کی شرح لکھ کر اپنے وقت کو ضائع کیا اور طلبہ کی استعداد کو خراب کیا بلا قصص النبین کی کوئی شرح من کسر الاسنام اب اس کی کیا شرح کریں گے کسس النبین میں ہے من کسر الاسنام بتوں کو کس نے توڑا اس کی کیا شرح کرو گے اب ہمارا عزیز طالب علم من کسر الاسنام کا بھی ترجمہ اگر تلاش کریں تو پھر اس کی سبت المساجر کہاں چلی جائے گی کسر کی اسنام سنم کی جمع ہے یا اسما کی وجہ تسمیہ کہاں چلی جائے گی تو من کسرل اسنام میں بھی اگر اس کو آپ نے شرح لکھ کر دی ترجمہ لکھ کر کے دیا تو استعداد خراب ہوئی کہ نہیں حقیقت یہ ہے کہ عربی اول میں تو آپ کو خوشی ہوگی کہ اس کا ترجمہ ہے میں اس کو پل لوں گا لیکن فراغت کے بعد آپ خون کے آنسو رو گے کہ لکھنے والوں نے آپ کی اس تعداد کو برباد کیا عجیزوں اس طرح استعدادیں نہیں بنتی مطالعے کا ذوق اور مطالعے کا طریقہ مطالعے کا طریقہ کیا ہے بہت آسان طریقہ بہت آسان دیکھو آپ علامہ بن سکتے ہو مجھے یہ طریقہ ہمارے مولائی مرشدی اور میرے استاذ خاص میرے محب و محبوب حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نازی میں مزاح علوم سہارنپور نے بتایا تھا حضرت نے طریقہ بتایا حضرت نے فرمایا کہ مثلا ایک کتاب سامنے ہے پہلے اس کی عبارت عبارت کا ترجمہ خود حل کرو کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آیا لغت قریب میں رکھو لغت کھولو اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے لغت والے نے کیا ترجمہ لکھا اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ مابین ستور ترجمے لکھے ہوئے ہیں جہاں مشکل لفظ ہوتا ہے نا وہاں مابین ستور وہ چھوٹی چھوٹی چوتیاں ہوتی ہیں نیچے لیکن وہ کاٹتی نہیں اس سے آپ کی عبارت حل ہو گئی ترجمہ تو حل ہو گیا اب اس ترجمے کا مطلب کیا ہے جہاں مشکل بات ہوگی معاشی حل کر رہا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ روزانہ دو صفحے اس طرح دیکھیں نہیں دو نہیں دیکھ پاؤ گے آپ آدھا صفحہ حل کریں اس طرح پر پہلے عربی عبارت اس کے نیچے ماں ستر لکھا ہے کوئی اردو ترجمہ نہ اٹھائے دیکھ لو ترجمہ تجربہ کر لو کوئی اردو کتاب نہ اٹھائے عربی عبارت بابئی نے لکھی ہوئی بات اسی سے ترجمہ حل کر لو مطلب کیا ہے ہاشیا آپ کو سمجھا دے گا اب ہاشیے سے بھی آپ کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئی کوئی غم نہیں کرنے کا فکر نہیں کرنے کی کل کو استاذ کے درس میں بیٹھیں گے آدھا ہاشیے نے سمجھایا ہے آدھا استاذ کی تقریر سے سمجھ میں آ جائے گا جو بات رات کو تم نے محنت کر کے سمجھی ہے باقی جو کسر تھی وہ استاد نے پوری کر دی یاد رکھو وہ بات محفوظ ہو گئی کہ نہیں محفوظ ہو جائے گی نا اب پھر شام کو بادل مغرب ایک مرتبہ اس کا یادہ کر لو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو ششمائی اور سالانہ پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی بالکل پریشان ہماری محنت وقتی ہوتی ہے جہاں امتحان آیا کہ اور وہ بھی ساری کتاب کو حل نہیں وہ مقامات مقامات پرانے پرچے دیکھ لیتے ہیں ہم بھی گزرے ہیں دیار یار سے کبھی تو پرانے پرچے دیکھ لیتے ہیں کیا ہاں، یہ آ سکتا ہے تو اسی کو یاد کر لیتے ہیں اور اسی پر اکتفا ایسی استعداد نہیں بنتی اچھا پھر حال کیا ہوتا ہے کہ جہاں امتحان کا زمانہ آیا کہ ہم کیا سوچتے ہیں یار یہ تو بہت مشکل ہو رہا ہے یہ رات دو بجے تک جگنا یہ تین بجے تک کی بیداری اب تو میں نا ششمائی کے بعد شروع ہی سے محنت کروں گا ہے نا تم سب کے دل میں ہوتا ہے بہت مشکل پڑتا ہے ششمائی کے بعد تم میں روزانہ استاذ کی تقریر کو برابر یاد کر لیا کروں گا لیکن جہاں ششمائی کی چھٹی کے بعد آتے ہیں ہاں، تو حاملہ کا مسئلہ ہے ہمارا حاملہ کو جب وضع حمل ہوتا ہے نا وہ یہی کہتی ہے کہ اب تو میں بالکل نہیں جاؤں گی یہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی بہت تکلیف ہو رہی لیکن جہاں وضع عمل ہو گیا کہ پھر وہی رفتار بے دنگی شوق سے تشریف لے جاتے ہیں بس یہی ہمارا بھی حال ہے بالکل ہو بہو ہمارا بھی یہی حال ہے ایسی محنت نہیں محنت کرو شروع ہی سے مطالعے کا ذوق اور طریقہ مطالعہ یہ ہے آپ کی استعداد ایسے بنے گی پھر دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے چمکاتا ہے کیسے علم آپ کو دیتا ہے کیسے آپ کو نوازتا ہے شرط یہ ہے کہ آپ خود کھڑے ہو جاؤ اپنے عزم و استقلال کے ساتھ اپنے ارادوں کی پختگی کے ساتھ اپنی محنت و کاوشوں کے ساتھ اپنی جد اور جہد کے ساتھ آپ خود کھڑے ہو جاؤ پھر اساتذہ کی محنت اور اساتذہ کی توجہات آپ پر چلے گی ادھر سے آپ کی محنت ادھر سے اساتذہ کی توجہ یہ زمانے کا حسین احمد مدنی ضرور بنائے گی آپ پھر ضرور آپ بنو گے کرو گے یہ باتیں فلولا نفر من کل فرقتی اللہ نے تمہارا انتخاب کر کے تمہیں مدرسے میں بھیجا ہے اس لیے یہ سارے مدرسے کی جو سہولتیں مہیا ہیں میں نے اسی لیے اس کا ذکر نہیں کیا اس لیے کہ اب کیوں نہیں کیا وہ میں اخیر میں بتا دوں اگر میں اسی پر سب کو کہ تمہیں شاندار پنکھے دیے مسجد دیے بہترین اساتذہ دیے شاندار کمرے دیے کھانا بہترین دیا تو اب یہ تقریر غلط ہو گئی کیوں غلط ہو گئی تم یہ کہو گے سب کچھ تو ہے ہی پڑھیں گے یا نہ پڑھیں گے صنعت تو ملنے ہی والی ہے ہم محنت کریں یا نہ کریں پنکھے تو چلنے ہی والے ہیں ہم محنت کریں یا نہ کریں کھانا تو بہترین ملنے ہی والا ہے گوشت تو ملنے ہی والا ہے ہم محنت کریں یا نہ کریں کمرہ تو شاندار ہے اگر میں یہ تقریر کرتا تو اس پر ہمارے یہ نتائج برآمد نہیں ہو رہے ہمارے نتائج کے برآمد کرنے کے لیے ضرورت ہے آپ کے اپنے عزائم کی اپنے ارادوں کی ہمارے جتنے بڑے بنے ہیں وہ اپنے عزائم سے بڑے بنے اپنے ارادوں سے بڑے بنے ہیں اپنے ارادوں کی پختگی سے اپنی محنتوں سے اپنی کاوشوں سے اپنی جد و جہد سے وہ لوگ بڑے بنے ہیں آپ بھی اگر بڑا بننا چاہتے ہیں تو اس طرح پر محنت کریں محنت کرو گے ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو خوب علم نافع نصیب فرمائیں علوم نافع سے آپ کو مالا مال فرمائیں اور تعالیٰ تمام شرور فتن بلایا سے اللہ ہمارے مدرسوں کی پورے پوری حفاظت فرمائیں اور پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں ذکر کا ماحول بنائیں ذکر کا ماحول اپنے ان اساتذہ کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کرے صبح پندرہ منٹ بیس منٹ ذرا اللہ اللہ تو کرو آخر ہمارے اکابر دیوانے نہیں تھے کہ جو روزانہ صبح اللہ اللہ کر رہے اور کر رہے تھے پھر ہمارا عالمیہ کیا ہے بعض مرتبہ جب ہم تقریر سن لیتے ہیں نا کہ ذکر سے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے فلاں پیدا ہوتا ہے مول صاحب میں نے کیا لیکن کچھ احساس نہیں ہوا میں اپنے بچوں کو کبھی کہتا ہوں کہ بعض لوگ لوگوں کی باتوں کو چورا لیتے ہیں اور پھر بیان کے موقع پر کیا کہتے ہیں ابھی ابھی میرے قلب پر الہام ہوا میں نے کہا احتلام ہوا ہوگا الہام تو نہیں احتلام ہوا ہوگا اسی کو امام مسلم نے منتحل کہا منتحل انتحل یا انتحال کیا ترجمہ کسی کی بات کو چرا کر اپنی طرف منسوخ کرنا اس کو کہتے ہیں منتحل وقت تقلم بعض منتحل حدیث فی اہل اصرینا مقدمہ مسلم کے اندر یہ عبارت ہے وقت تقلم بعض منتحل حدیث فی اہل اصرینا جہاں حدیث معنان پر کلام فرما رہے ہیں وہاں یہ مسئلہ ہے دوسروں کی شہر کو چرا کر اپنی طرف منسوخ کرنا شہر کسی کا چرا لیا اور کہتے ابھی اثر کے بعد نکلا تھا تو ایک شہر بن گیا واہ بھائی کہیں اقبال کا چرایا اکبر کا چرایا یا کسی کا چرا کر اٹھا کر لیا اور کہتے شہر بن گیا تجھ کو کب سے مزاج بنا شہر کا کہ تجھ سے شہر بن گیا تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے کہ ہم محنت نہیں کرتے اور سنی سنائی باتوں کو نقل کرنے کے بڑے عادی بنے بہت عادی میں نے کل ہی اپنے بچوں کو ایک بات آئی جہاں باب الوحی کی روایت چل رہی تھی کہ نبی علیہ السلام خلوت میں تشریف لے گئے حبی بلہ الخلا آپ کو خلوت پسند آنے لگی تو خلوت میں نے کہا صوفیہ نے لکھا ہے کہ خلوت تین طرح کی ایک تو تین دن کی خلوت اس کے دلائل ہیں پھر اس کے علاوہ ہفتے کی خلوت کائنات کے بنانے میں سات دن کا استعمال اس سے صوفیہ نے سات دن کی خلوت کا استعلال کیا پھر چالیس دن کی خلوت تو چالیس دن کی خلوت پر بہت سارے ہیں تو وہاں ایک روایت میں نے پیش کی میں نے کہا کہ ایک روایت عام طور پر یہ بیان کی جاتی ہے من اخلص للہ اللہ تبارک تعالی اربعین یومن ینابی الحکمت من قلبه علی لسانه لسانی کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب انسان چالیس دن تک اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے نماز پڑھتا ہے تو اللہ حکمت کے موتی اس کے دل سے اس کی زبان پر جاری فرما دے میں نے کہا کہ یہ روایت ابو نعیم نے نقل کی اور اس کے جتنے ترک ہے سارے ترک متکلم فی ہے کوئی طریق ایسا نہیں جس پر کلام نہ ہوا ہو اور ابن قیم نے تو اس روایت کو موضوعات میں موضوع لکھا ہے چلیے ابن قیم تو متشدد آدمی ہے لیکن بہرحال اس کے طرق پر بہت کلام ہوا ہے اس کے مقابلے میں ترمیدی شریف کے سری روایت ہے ترمیدی شریف کی روایت ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چالیس دن تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھی سفے اول کا مسئلہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو برات لکھ دیتے ہیں برات من النار و برات عن النفاق جہنم سے بھی آزادی اور نفاق سے بھی آزادی وہ منافق نہیں ہوگا تو میں نے وہاں بچوں کو یہ بات کہی میں نے کہا کوئی بھی بات نقل کریں تحقیق کے ساتھ نقل کریں کئی فمت تفق کوئی بات سنی نقل کر دی یہ کچے علم کی دلیل ہے اور اب تو عجیب معاملہ ہو گیا واٹس ایپ کی باتوں کو لوگ بیان کرتے ہیں اب وہ تمہارا امام کب سے بن گیا یہ کب سے اپنا استاذ بن گیا جس کی نبے فیصد باتیں غلط ہیں دیکھو ابھی ایک ہوا چل رہی ہے واٹس ایپ پر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر کو یہ لوگ وہاں سے منتقل کر رہے ہیں دوسری جگہ اپنے ایپ پر سنا ہوگا بالکل فوش خبر بالکل فوش خبر کیا وہاں کے علماء اس روایت کو نہیں جانتے کہ یہ طریقہ نہیں ہو سکتا کیا حضرت کا یہ فرمان ان کے سامنے نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال جہاں ہوتا ہے وہیں تدفین ہوتی ہے کیا وہ ساری روایتوں سے اندھے ہیں نہیں قطعاً غلط لیکن یہود کے فتنوں کا دور ہے اور یہ نبے فیصد اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں اور کوششیں کر رہے ہیں تو اب یہ غلط ایک خبر چلا دی اور مسلمان اس کو مان جاتا ہے یہ خبریں اس لیے بھی پھیلائی جا رہی ہے تاکہ مسلمان اس طرح پر اسلام کے متعلق باتیں سن سن کر اس کا دل کمزور ہو جائے بعض لوگ خبر بھیجتے ہیں کہ ایک ایک مسلمان نے بہت گنا کیا تو اس کو چھپکلی بنا دیا اس کا فوتو بھی آتا ہے پھر چھپکلی کا کبھی کیا فوتو کبھی کیا فوتو اور پھر ہم اس کو بیان میں بیان بھی کرتے ماشاءاللہ شاندار یوں تھوپتے ہوئے یہ کچے علم کی دلیل ہے اس میں کوئی شک نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری امت میں عمومی مسق نہیں ہوگا بالکل اس سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ انفرادی مسق کا امکان ہے لیکن انفرادی مسق میں یہ جو واقعات نقل کیے جاتے ہیں یہ غلط ہیں یہ سراسر اسلام کو کمزور کرنے کے لیے ہے اور انسان کو چھپکلی بنا دینا اور انسان کو سانپ بنا دینا یہ سب کمپیوٹر کا کمال ہے کہ برہنا کو کپڑے پہنا دو اور کپڑے والے کو ننگا بتا دو لڑکا انگلینڈ میں ہے لڑکی ہندوستان میں ہے لیکن اس طرح فوتو کو بنا دو کہ دونوں ساتھ مل کر کے زنا کر رہے ہیں یہ سب کمپیوٹر کا کمال ہے ان باتوں پر اعتماد نہ کرو وہ بیان کے قابل باتیں نہیں ہوتی اسی لیے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے حد دسب کل ماسمیا جو سنا بیان جو سنا بیان جو سنا بیان یہ انسان کے جوتا ہونے کے لیے کافی ہے نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم پر بھی ضعیف راوی ہونے کا الزام لگ جائے گا پھر جب تم کوئی بات بیان کرو گے تو کوئی پوچھے گا کس نے کہا فلاں مولوی صاحب متکلم فی ہے فوراً یوں کہا جائے گا تمہارے متعلق ضعیف ہے فیادہ کلام تو آپ پر کلام ہوگا بسوں کی عادت ہوتی ہے نا ہاضمہ خراب ہوتا ہے ہاضمہ ہضم ہی نہیں ہوتا ان کو کچھ پیٹ خراب ہوتا ہے ان کا کیا کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کو تو کیا کرتے کوئی بات سنی تو فوراً بیا اور اگر کوئی نہیں ملا تو رات میں دیوار کے سامنے ہی بول کر سوتے لیکن بولیں گے ضرور یہ ہاضمے کی خرابی کی دلیل ہے ہمارا علم ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارا علم پختہ ہونا چاہیے مضبوط ہونا چاہیے ایسا علم کہ ہم کسی جگہ بیٹھ کر کوئی حدیث بیان کریں کوئی بات بیان کریں تو اس صورت میں کسی کو اس پر اشکال نہ ہو مضبوط بات ہو ہماری ہم قرآن اور حدیث نصوص سے بات کرنے والے ہوں زید نے یہ کہا ہے بکر نے یہ کہا ہے واقعات پر قصہ گزاری نہ کریں یہ واقعات پر ٹائم پاس نہ کریں قرآن اور حدیث سے دلائل لائیں تو میں نے یہ باتیں اس لیے بیان کی کہ ہمارا علم ٹھوس ہونا چاہیے مضبوط ہونا چاہیے اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب کہ ہم محنت کر کے پڑھیں گے بغیر محنت کے علم کبھی مضبوط ہو ہی نہیں سکتا پھر بکل ماسمیہ کا مسئلہ ہوگا کہ ہر سنی سنائی بات کو ہم بیان کرنے والے ہو جائیں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے علم سے امت کو فائدہ پہنچنے کے بجائے نقصان ہوگا اس لیے ذکر کا ماحول بنائیں اور میں نے اس میں وہ ایک بات کہی کہ بہت سی مرتبہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ذکر کرتے ہیں لیکن کوئی نور کا معلوم نہیں ہوتا ہے ایسا تو ذکر کیا کتنا سو مرتبہ اللہ اللہ اور فوراً نور بھی آ جائے گا ہمارے اکابر کے بعد میں لکھا ہے بعض کے متعلق لکھا ہے ایک لاکھ مرتبہ اللہ اللہ اللہ اللہ پڑھتے تھے بعض کے متعلق پچاس ہزار میرے حضرت مولائی و مرشدی شیخ یون صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے میرے حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ کے ذکر دینے کے بعد مجھے حضرت نے ذکر دیا تھا ایک ہزار مرتبہ اس میں ذات کا یعنی اللہ اللہ کا حضرت شیخ زکریہ نے دیا تھا فرمایا الحمدللہ آج برہاتے برہاتے برہاتے پندرہ ہزار پر پہنچ چکا ہوں روزانہ اور یہاں تو سو اللہ پڑا اور دو سو مرتبہ بیان کیا تو جتنا پڑا اس سے زیادہ تو ہمارا بیان ہوا تو اخلاص ہی کہاں رہا ہمارے پاس ایسے کام نہیں چلتا ذکر کرو دل سے دل لگی کے اللہ کو یاد کرو ذکر کا ماحول بناؤ محنت کے وقت میں محنت کرو کھیلنے کے وقت میں کھیلو تفریح کے وقت میں تفریح کرو اور کھیلنے اور تفریح میں بھی نیت یہ ہو کہ اثر کے بعد کھیلیں گے تفریح کریں گے تاکہ دماغ فریش ہو جائے گا مغرب کے بعد مطالعہ کرنے میں سہولت ہوگی تو اثر کے بعد کا تمہارا کھیلنا بھی عبادت بن جائے گا اثر کے بعد کی تمہاری تفریح بھی عبادت بن جائے گی اللہ مجھ کو آپ کو سب کو علم کی توفیق عطا فرمائے میں غالباً ایک بات پہلے بھی سنا کر گیا تھا پھر سنا دوں مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی سعید صاحب دعوت پر فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد محترم صدر المدرسین حضرت مولانا ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے سر میں تیر رکھ رہا تھا مالش کر رہا تھا تو حضرت نے فرمایا طلبا کی تین قسمیں ہیں فرمایا پڑھنے والے پلنے والے پڑھنے والے پڑھنے والے پڑھنے والے کون پڑھنے والے وہ طلبہ ہے کہ گھر پہ کھانا نہیں تھا تو مدرسے میں چلے آئے یہ پڑھنے والے پڑے ہوئے ہیں پلنے والے کون فرمایا پلنے والے وہ ہیں کہ جو مدرسے میں آئے ہوئے ہیں جی نہیں چاہتا جبرن رکے ہوئے ہیں چل رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور تیسری قسم پڑھنے والے پڑھنے والے جو پڑھ رہے ہیں فرمایا پڑھنے والے پانچ فیصد ہوتے ہیں عام طور پر اور پچانوے فیصد پڑھنے والے یا پلنے والے مدرسوں کا حال تو حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کو یوں فرمایا کہ حضرت اساتذہ کی بھی تین قسمیں تو حضرت نے فرمایا کہ کون اساتذہ کون تین قسمیں تو صحیح صاحب تو پہلے ہی سے بڑے جری ہے کون تین قسم سید صاحب کہتے ہیں کہ ایک وہ استاد ہے کہ جو بالکل مطالعہ نہیں کرتا صبح سبق میں آیا طالب علم سے کہا چلو پڑھو اب اس نے عبارت شروع کی تو اس نے یوں عبارت اور یوں ہاشیا کبھی کبھی یوں چشمہ اونچا کر کے ہاشیا دیکھ لیتے اور یوں ہاشیا مارا اور وہ عبارت پوری ہونے سے پہلے ہاشیے کو لمبا کر کے گھنٹہ پورا کر دیا ایک تو یہ قسم دوسری قسم وہ ہے کہ جو رات میں خوب کتابیں دیکھ کر آیا لیکن جتنا دیکھا سب کیا کر ڈالا سب بول دیا اور تیسری قسم وہ ہے کہ رات کتاب بہت دیکھی لیکن درس میں اتنا ہی بولا جتنی طالب علم کو ضرورت تھی اس کی صلاحیت کو دیکھ کر بولا ابراہیم صاحب بلیا یہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں میں تیسرا مدرس کامیاب جیسے طلبہ میں پڑھنے والے کامیاب اسی طرح ان تینوں میں تیسرا مدرس کہ جس نے کتاب خوب دیکھی لیکن بولا اتنا ہی جتنی ضرورت تھی وہ کامیاب پھر ابراہیم صاحب حضرت ابراہیم صاحب علیہ علیہ رحمان نے متی سید صاحب سے کہا کہ اچھا وہ پہلے جو استاذ ہیں کہ جو دندی مار کر حاشیہ دیکھ کر پڑھا دیتے وہ کون ہے مجھے بتاؤ تو مفتی صحیح صاحب کہتے ہیں میں نے ہوں کہا حضرت صدر المدرسین تو آپ ہیں آپ ہی دیکھ لیں مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں خیر یہ تو میں نے ایسے ہی لطیفہ سنا دیا اللہ ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے محنت سے پڑھو گے خوب محنت سے پڑھو خوب محنت سے پڑھو تمہیں مستقبل کا امام بننا ہے تمہیں مستقبل کا فقی بننا ہے تمہیں مستقبل کا مفسر بننا ہے تمہیں مستقبل کا محدث بننا ہے تمہیں پر سارا مدار ہے حضرت مولانا عبد الحق صاحب عمر جی رحمۃ اللہ علیہ کی تمناؤں کے اور آپ کے خوابوں کے تعبیر تم ہی ہو ان کی روح آپ ہی سے خوش ہوگی جب آپ دین کی اشاعت کر رہے ہوں گے کہیں بیٹھ کر حدیث پڑھا رہے ہوں گے کہیں بیٹھ کر تفسیر پڑھا رہے ہوں گے کہیں بیٹھ کر فقہ بیان کر رہے ہوں گے حضرت کی روح خوش ہوگی اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو سب کو علم نافع نصیب فرمائے اللہ صلی اللہ سید رحبی بنا شفیعنا وسندنا مولانا محمد مبارک وسلم یا حد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا احد اللہ ہمیں علم نافع نصیب فرما علوم زارہ سے ہماری حفاظت فرما اللہ علم پر عمل کی توفیق عطا فرما ریاکاری سے حفاظت فرما اس مدرسے کی چاروں طرف سے حفاظت فرما اس کے معلمین کی حفاظت فرما اس کے متعلمین کی حفاظت فرما اس کے ناظمین کی حفاظت فرما اس میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما اللہ اس مدرسے کے خدام کی حفاظت فرما اللہ اس مدرسے کی در و دیوار کی حفاظت فرما اللہ داخلی اور خارجی فتنے سے اس مدرسے کی اور تمام مدارس کی مساجد کی مراکز کی اللہ پورے پوری حفاظت فرما اللہ ان بچوں کو علم نافع عطا فرما ان کے سینوں کو کھول دے ان کے قلب پر اللہ علوم کا فیضان فرما دے ان کو اپنے اساتذہ سے زیادہ سے زیادہ مستفیض ہونے کی اور اپنے اساتذہ کے ادب و تعظیم اور تقریم کی اللہ تو توفیق عطا فرما اللہ جو مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما نہیں مانگا اپنے فضل سے عطا فرما اللہ اس مدرسے کے لیے جتنے لوگ محنتیں کر رہے ہیں کوششیں کر رہے ہیں کاوش کر رہے ہیں دور دور سے اللہ رہ کر اس مدرسے کی فلاح اور بہبودی کو چاہ رہے ہیں اے اللہ ان سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما ان کی حفاظت فرما اللہ ان کی نسلوں میں برکت اور رحمت عطا فرما اللہ ان کی نسلوں میں دین کو زندہ اور ساری اور تابندہ فرما الہ العالمین ہمارے حضرت مولانا عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرما اور جتنے اس مدرسے کے چاہنے والے تیرے پیارے ہو چکے ہیں ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما ان کے درجات کو بلند فرما اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما صلی اللہ علیہ نبی الکریم میں یا کا یاد